کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے بات ہوئی میں سوچ رہا تھا چورنے کو مجھے کیسے چور آ گیا اسکائپ کے اوپر جانے کی وجہ سے پہلے میں اسکائپ پر سب کی طرف تو ٹائم اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کیسے

محمد و صحابی اجمائی و سلا تو اللہ رسول ہی محمد و صحابی اجمائی واؤ واؤ اس میں حرف ہے ہے کیوں اسم ہے تو اسم کیوں ہے فیل ہے تو فیل کیوں ہے حرف ہے تو حرف کیوں ہے ہاں کیونکہ اس میں اسم اور فیل کی کوئی علامت نہیں ہے اس لیے یہ کیا ہوگا حرف ہوگا حروف عاملہ میں سے ہے اچھا چلیں مورب ہے یا مبنی ہے آپ مجموعی مبنی کیوں ہے مبنی کیوں ہے مبنی کیوں ہے کیونکہ یہ مبنی چھ قسموں میں سے ہے کیا کہنا ہے مبنی کی چھ قسموں میں سے مبنی اصل تو وہ تو بات کی بات ہے اچھا جی مبنی کی چھ قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں مبنی کی چھ قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں مبنی کی چھ کس میں کون کون سی ہوتی ہیں مبنی کی چھ کس میں ہاں ماضی امر حاضر معروف تمام حروف فیل مظاہرے جس میں تاکید کا ہو اس میں غیر مکمل اب بات آتی ہے کہ جی مبنی کی فیل ماضی امر حاضر معروف اور تمام حروف ٹھیک ہے یہ یاد ہونی چاہیے یہ یاد ہونی چاہیے اچھا جی اب یہ آ گیا تو اب یہ واؤ ہے حروف عاملہ میں سے ہے حروف غیر عاملہ میں سے ہے حروف عاملہ میں سے حروف غیر عاملہ میں سے ہے حروف عاملہ بھی آپ نے پڑھے تھے نا روح سے غیر عاملہ بھی پڑے تھے روح عاملہ تر اسم روح عاملہ تر مسارے ہاں یہ غیر عاملہ میں سے ہاں، غیر عاملہ میں سے کیا بنے گا حروف عاطفہ حروف عاطفہ کتنے ہوتے ہیں حروف عاطفہ کتنے ہوتے ہیں دس کون کون سے ہوتے ہیں واؤ پا سما اما او املا بل ایسے رٹا ہوا ہونا چاہیے سر واؤ او املا علم و کے سب سے آخری ہوگا حروف آتے کا یہی ہے نا سولہویں کے سم سب سے آخر میں ہوگی نا یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ بھی یہ کس جگہ تکلیف رہا ہے اور یاد ہو سکتی ہے مجھے یاد ہے تو اس کا مطلب آپ کو بھی یاد ہو سکتی ہے اچھا جی تو یہ گیا اچھا تو اصلا تو اس میں ہے حرف ہے اس میں فیل حرف ہے میں تو اس میں کیوں ہے اور کوئی اس میں کوئی بولتا ہے علیم ہے اور کوئی چیزوں کو علی لام شروع میں آ گیا بولتا ہے اور کوئی ہاں مسند لے بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے نا مسند بھی بن سکتا ہے اس میں متمکن ہے اس میں اس میں غیر متمکن کی آٹھ کے میں سے نہیں ہے اس میں متمکن تمکن مصرف صحیح ہے حاضر رفع میں زما کے ساتھ حاضر سے پتہ میں کسرا کے ساتھ ٹھیک ہے یہ مرفو لفظ ہے مرفو لفظ بعامل معنوی اچھا جی مرکو لفظ ہے تو دیکھتے جو ہم کہتے ہیں نا مرفو ہے مرفو ہے تو مرفوعات کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے مرفوعات کے لیے مرفوعات میں کیا ہوتے ہیں یہ معمول ہوتا ہے مرفوع منصوب اور مجرور کیا کہلاتے ہیں معمول جن پہ عمل کیا گیا مرفوع منصوب اور مجرور کیا ہوتے ہیں معمول ان کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے عامل چاہیے ہوتا ہے کیا چاہیے ہوتا ہے عامل اس میں عامل کون سا ہے اس میں عامل کون سا ہے میں نے کہہ بھی کی ہے کے اندر عامل کون سا ہے اس کا نام کیا ہے ہاں مدور لفظ مانوی ابتدا عامل مانوی کتنے ہوتے ہیں عامل مانوی کتنے ہوتے ہیں دو کون کون سے ہوتے ہیں ایک کا نام ابتدا ہے دوسرے کا نام کیا تھا خلو خلو دوسرے کا نام کیا تھا پہلے مظاہرے کا پہلے مظاہرے کا ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہونا ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہونا اس کہتے ہیں قلو اچھے چلے آگے وہ سلاد اللہ رسول ہی اللہ رسول ہی اللہ کیا آ جائے گا اللہ آ جائے گا وہی حرف آ جائے گا مبنی اللہ ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہے یہ کون سے حروف میں سے اعلیٰ کون سے حروف میں سے ہے کون سے حروف میں سے حروف عاملہ میں سے یا غیر عاملہ میں سے عاملہ میں سے یا غیر عاملہ میں سے عاملہ میں سے حروف عاملہ کی کون سی کیا نام کیا حروف جارہ حروف جارہ کس میں عمل کرتے ہیں حروف جارہ کس میں عمل کرتے ہیں اسم اسم پہ عمل کرتے ہیں یعنی جارہ کتنی قسم ہوتے ہیں سترہ ہوتے ہیں کیا باؤتاؤ کا چاہیے رتا ہونا چاہیے تاؤ کاف فلام واؤ مجموش خلا ربا حسم ادا کی ان آ گیا اس میں سے اللہ اللہ تو یہ ہیں جر دیتے ہیں رسول ہی رسول ہی اس میں فیل ہے رسول ہی اس میں فیل ہے مرکب ہے بھائی مرکب ہے اچھا عبد میں رسول ہی رسول اور ہی سے رسول اس میں کھیل حرف ہے رسول اس میں کھیلے حرف ہے کون سی علامت ہے اس میں علامتیں کون کون سی ہیں اچھا مذاق ہے سارے ایک دوسرے پر اتار رہے ہیں مذاق تو ہے اور کوئی علامت بڑی علامت بھائی ہر سے شروع میں داخل ہے اس کو دیکھ رہے نہیں ہے آگے جا کے جو ہے وہ کر رہے ہر سے جرد داخل ہے رسول ٹھیک ہے اس اس میں متمکن ہے اس میں غیر متمکن میں سے نہیں ہے اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے یہ رسول کی رسول ہے اس میں متمکن کی مفرد منصرف صحیح یہاں پہ کس حالت میں ہے یہ کس حالت میں حالت جری میں ہے اس کا مطلب ہے یہ کیا ہوا مجرور باہر حرف جر ہوا مجرور باہر حرف جر اچھا جی رسول ہی یعنی اس میں فیل جی، یعنی حرف ہے اس میں حرف ہے قسم کی گیارہ لانکوں میں سے کون سا ہے گیارہ لانکوں میں سے کون سی دام پائی جا رہی ہے ضمیر اس میں ہے مضمرات گیارہ لامتوں اس ہیں لکھی ہوئی ہے قسم کی گیارہ علامتیں کھولیں دیکھیں کتاب میں یہ میں نے بتایا تھا نا آپ کو بھائی اس میں غیر من ہے ٹھیک ہے نا جو علامتیں ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں اکثریت کا اعتبار کرتے ہوئے اکثریت کا اعتبار کرتے ہوئے گیارہ علامتوں کو اگر ڈھونڈنا شروع کریں گے تو اس میں کوئی علامت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی ٹھیک ہے نا تو ان کا پتہ چل جاتا ہے انسان کو ویسے ہی تو وہ زیادہ تر اس میں متمکن کو وہ کر رہی ہوتی ہیں تو اس لیے اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ زمائر میں سے ہے اور اس میں غیر متمکن میں سے ہوتی ہیں زمائر کو وہ پتہ چل جاتے ہیں آٹھ قسموں میں سے ہے ہمیں پتا چل گیا اس میں اچھا جی زمیر کی پانچ قسمیں ہوتی ہیں وہ پانچ قسمیں کون سی ہوتی ہیں زمین اور یہ کون سی قسم میں سے ہے میں نے خود کہہ دیا پانچ قسمیں مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے مجھے کہنا چاہیے زمین کی کتنی قسمیں ہیں پھر آپ سے تو کرنا چاہیے ہاں،, ہاں،, ہاں ٹھیک ہے مرکو متصل مرک و منصوب متصل منصوب و مجرور متصل مجرور متصل مجرور بائی اضافت نہیں مجرور متصل بس کو کہتے ہیں منصوب متصر ضمیر منتصر ضمیر باہر کرتے جار زمیر بھائی ثقافت یہ کون سی نہیں یہ کون سی قسمیں آ گئی ہیں مجرور متصل کے اندر پھر آگے کیا ہوتی تھی دو قسمیں مجرور متصل کے اندر ٹھیک ہے نا مجرور بھارت اور مجرور کا اضافہ ہوتی ہے تو پہلے کیا ہے پہلی وہ پانچ قسمیں بنتی ہیں ضمیر مربوب متصل مرقوب منفصل منصوب متصل منصوب منفصل اور مجرور پھر مجرور متصل کے اندر آگے دو ذیلی شاخیں بنتی ہیں مجرور کا اضافہ اور مجرور ہو جاتی سمجھ گئے ایسے کہنا ہے بات اچھا جی یہ ہی زمین میں سے ہے یہ ہی زمین کس قسم جس میں سے ہے پانچ قسموں میں سے کیا ہے ضمیر مجرور متصل کے اندر کیا ہے مجرور کا اضافت ہے کیا ہے مجرور کا اضافت ہے یہ مورب مبنی ہے مورب مبنی ہے مبنی کیوں ہے ہاں اس میں غیر متمکن کی آٹھ قسموں میں سے مبنی ہوگا اچھا اس میں متمکن کی سولہ قسموں میں سے یہ کیا ہے اس میں متمکن کی سولہ قسموں میں سے یہ کیا بنے گا اس میں متمکن کی سولہ قسموں سے کیا بنے گا جی سارے ہیں ضمیر مفرد مصرف صحیح حالت رفع میں جمع کے ساتھ حالت ہاتھا کے ساتھ حالت جر میں کسرا کے ساتھ صحیح ہو گیا یہ غیر متمکن ہے جو غیر متمکن متمکن کہاں سے آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا جی محمد محمد کیا بنے گا محمد بھی بنیادی طور پہ کیا وہی میں متمقن بن جائے گا اس کی سولہ قسموں میں سے وہ آ کر ٹھیک ہے نا سے صحیح ہو جائے گا وہ عالی اچھا اچھا جی مرکب ہوگا چلے مرکب ہے اصحاب اصحاب اصحاب کیا ہے ہے ہے اس میں حرف کیوں کیوں کیوں بھی اس میں ہاں اس سے وہ بنے گا نا جا کے حرف جر بھی ہے بھی ہے اور جمع بھی ہے ٹھیک ہے نا اللہ رسول محمد اللہ علی ہے اصل میں ٹھیک ہے نا اللہ علی بھی آ رہا ہے نظر نہیں آ رہا لیکن اطف بنے گا اس کے ساتھ اس میں متمکن ہے اس میں غیر متمکن ہے اصحاب اس میں متمکن ہے غیر متمکن ہے اس میں متمکن ہے سولہ قسم اس نہیں ہے تو اس میں مکن کی آٹھ قسموں میں نہیں ہے سمت مکن کی سولہ قسموں میں سے مفرد مصروف صحیح سمت مکن کی اصحاب سمت مکن کی سولہ قسموں میں سے مفرد مصرف صحیح حاط رقم جمع کے ساتھ حاط رقم نصب مفتا کے ساتھ حاط جن کسرا کے ساتھ کیوں اب دیکھتے ہیں اصحاب اصحاب اصحابی آئے گی پھر ہاں جمع مقصر منصرف یوں بولنا میں بار بار اس جان بوجھ کے وہ گڑبڑ کیوں کر رہا ہوں آپ لوگوں کو طالب علم کو اجرا کروا کروا کے وہ کیا کرتا ہے جب اسے پوچھیں گے اصحابی کہ یار تو اصحابی بھی پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھ رہے ہیں اس کا اعراب وہی مفرد مصر سے بولے تو مفرد مصر سے پڑھ رہا ٹھیک ہوگا لیکن پتہ نہیں ہوگا مفرد مصر سے صحیح کہہ رہا ہوگا مفرد مصر صحیح نہیں ہے مفرد نہیں ہے جمع ہے جمع مفسر مصر ہے دونوں کا اعراب ہی کیسا ہوتا ہے اصحابی ٹھیک ہے نا اچھا جی اجمائی اس میں فیل حرف ہے اجمائی اب پتہ چلے گا نا ذرا اجمعین اس میں ہے حرف ہر طرح ہے متمکن ہے متمکن اس میں متمکن کی سولہ قسموں میں سے کیا ہے جمع متصر منصرف اجمعین جمع بسر سر ہوں کیا ہے جمع مظفر سالم ہے جمع مظفر سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے جمع مظفر سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے حال سے رہتا میں یا مشکل یہاں پہ کس حالت میں اجمائن کس حالت میں یہاں پہ کس حالت میں ہے جرگی کے اندر ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا بن رہی ہے اجمائن یہ تاکید بن رہی ہے آپ نے پڑھا نا طبابے پانچ قسم پر ہیں اجماؤنا اختاؤنا افساؤنا بھی پڑھے تھے آپ نے تبابے ٹھیک ہے نا یہ تاکید بن ہے اصحابی ہی اجمعین یعنی تمام کے تمام صحابہ کو پڑھتا ہے اصحاب تمام صحابہ بات سمجھ رہے یہ چیزیں میں آپ کو اصل میں کیوں بتا رہا ہوں لیکن نحو میں آپ نے جو پڑھا تھا نا وہ ساری کی ساری کیا تھی تھیوریٹیکل چیزیں جو ہم نے پچھلے سال پڑھی ہے علم تھیوریٹیکل طالب علم سمجھتے ہیں بس یہ رٹے لگا لیتے ہیں بس یہ کوئی بھائی یہ آپ کی جان ساری زندگی نہیں چھوڑے گی علم و ناب آپ کی جان ساری زندگی نہیں چھوڑے گی علم و ناب آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور استاد اچھے طریقے سے اجرا کروا دیں آپ کو یقین کریں آپ کبھی زندگی میں مار نہیں کھائیں گے عبارت کبھی نہیں کھائیں گے کیوں اس سے باہر کوئی چیز نکلے گی نہیں میں یہ جان بوجھ کے کیوں کروا کروں رہا ہوں مجھے پتا میں ٹائم لیٹ کو لیٹ ہوا جا رہا ہے لیٹ کو لیٹ ہوا جا رہا ہے لیکن میں جان بوجھ کے یہ آپ کو وہ کروا رہا ہوں کہ بھائی جو پیچھے پڑا ہے یہ نہ سمجھنا کہ بس ہی وہ پڑھ لیا تھا ختم ہوگی بات وہ چیزیں آگے آئیں گی اگر وہاں پہ کچھ کمزوری رہ بھی گئی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ انشاءاللہ ادھر جو ہے نا ادھر وہ اس کمزوری کو دور کر لیں گے انشاءاللہ ادھر بھی کمزوری رہے گی تو ان شاء اللہ ادھر لیکن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں تھوڑی سی ہمت تھوڑی سی ہمت ٹھیک ہے نا شاء اللہ میں خیال میں دو یا تین دن اور چلوں گا اس طرح دو یا تین دن اس کے بعد میں نے آپ کو مطالعے کا طریقہ سکھانا ہے کہ مطالعہ کیا کہ کیسے جاتا ہے پھر ہم ان شاء اللہ کتاب کو دوڑانا شروع کر دیں گے پھر میں عبارت پڑھا کروں گا اور آہستہ آہستہ پڑھ کے جس میں میں کو دوری کے اندر پڑھتا ہوں بس کوئی بہت ہی کوئی اس طرح کوئی ایسی بات ہوگی جو آپ کو بتانے کی ہوگی وہاں پہ بتا دیا کہ یہ اگر عبارت میں مشکل ٹھیک ہے نا تو لیکن جو ہے اس میں وہ ہوگا تو آپ لوگوں نے تھوڑی سی ہمت کرنی ہے بس استاد آپ کو میرے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ استاد اگر ایک مہینہ اچھے طریقے سے اجرا کروا دے لیکن اجرا یہ نہیں ہوتا کہ آدھے گھنٹے کا اجرا ہوگا اجرا ہوتا ہے دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے اجرا ہوتا ہے دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے ایک مہینہ صحیح اجرا چل جائے نا ایک مہینہ صحیح کی اجرا سب کا بھی محبت آپ کی ایک بیس بن جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا کام زیادہ چلاتے جاتے ہیں چلاتے جاتے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل لڑکوں کے مدارس میں بھی اجرا نہیں ہوتا لڑکیوں کے مدرسوں کا تو مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ان کے حالات کے ہیں لڑکوں کے مدارس میں بھی اجرا نہیں ہوتا ہی نہیں جاتا ہاں، ساری زندگی طالب علم کو پتہ نہیں چلتا میں نے مطالعہ کیسے کرنا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ انشاءاللہ ہم کریں گے دو تین دن اور پھر میں مطالعے کا طریقہ بتاؤں گا آپ کو اس کے بعد پھر آپ لوگ تھوڑا تھوڑا وہ کرتے رہیں گے پھر میں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے نا وہ کر کے چلا کے ایک وہ کر دیں گے بات کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے وہ انشاءاللہ اللہ کو بہت سمجھ آئے گی کرنا کیا ہے اور کر کیسے کرنا ہے وہ ان شاء اللہ سمجھ میں آ جائے گا جب وہ ان شاء اللہ بتاتا جاؤں گا آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ اللہ خیر کرے چلیں پھر اچھا کل کا سبق کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا کل کا سبق کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا کل میں نے ایک جگہ پہ جانا ہے ایک جگہ ولیم ہے ادھر جانا ہے اور جانا ضروری ہے جانا بہت ضروری ہے تو وہ وہاں انشاء اللہ امید تو یہ ہے کہ واپسی ہو چکی ہوگی میری لیکن یہ ہے کہ اگر لیٹ ہو گیا ہے کوئی ایسے ہو تو سفر کرنا بھی ہو لیکن آپ لوگ حاضر رہیے گا ان شاء اللہ سبق جو ہے پھر کر لیں گے ٹھیک ہے جی السلام علیکم بھائی فری ہے